رحمان بن ماہدی نے ہمیں مالک بن انس سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور اضافہ کیا اسے مت خریدو چاہے وہ اسے تم کو ایک ہی درم میں دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چونسٹھ